السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی ماشاء اللہ بھائی بات یہ ہے کہ آج میری آئی ڈی کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی لیکن آپ لوگ دعا کریں اس شخص کے لیے اور اس کے والدین کے لیے جس نے فوراً دو تین چار منٹ میں میری آئی ڈی کو پھر سے گرین کروا دیا دو تین چار منٹ میں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے جزاک اللہ خیر ہاں جی میری آواز آ رہی ہے نا نو جی جی اوکے ماشاء اللہ بس دعا کی درخواست ہے اس شخص کے بارے میں جس شخص نے میری آئی ڈی فوری طور پر گرین کروا دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت میں جگہ تھا فرمائے اور سب دوست جو ہیں وہ دعا کریں ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کے والدین کو جنت میں جگہ تھا فرمائے باہر کے آج ان شاء اللہ ندیز و ہی تعالیٰ بخاری شریف کی تیسری حدیث جو ہے کتاب الوجی کی اس کا درس ہے اور آج بھی منٹ تقریباً جو ہے وہ لیٹ ہو گیا اگلی بار میں ان شاء اللہ طارف تو الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین عالمی وسلات وسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا اوحینا الیک کما الی نوح رحیم من شاہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا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 السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا رہی تھا اور خاص دیاس یدینی اللہ بھائی ساتھی بھائی کا ڈانٹ جو آپ لوگوں نے ڈانٹ کیا ہوا ڈانٹ کو بھول دینا جزاک اللہ خیر جی اور ساتھی بھائی کو آواز نہیں آ رہی تھی آپ بار بار لکھ رہے تھے ان کو لکھیے گا کہ فری لاکھ ہو گئے جی تو الحمدللہ للہ العالمین آج کی حدیث

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی ابتدا اچھے خوابوں کی ہوئی اور آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا اور آگے اس حدیث کا یہ حصہ ہے اما حب بکان یخلو بے غار خرا فیتا ہن سی ہے وقت اب تم اب تلیہ قبل ان لذلك ثم مزگان کام یا لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء حضرت خطیجہ اور پھر آپ خلوت پسند ہو گئے اور غار ہرا میں جانے لگے وہاں کئی کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور پھر اپنی دولت اقدس پر کی طرف لوٹتے اور پہلے اور کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے اور پھر سیدہ یہ خطیج القبرا رضی اللہ ہو تو کی طرف لوٹتے اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کر دیا کرتی یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور جب کہ آپ غار حیران میں تھے یہ فجاء الملک فقال اقرا فقال قلت ما انا بقاري فقال فاخذني فغطني ثم بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقاري فاخذني فغطني ثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقاري تو یعنی فرشتے نے آپ کی بازار میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے اور میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا کہا پڑھیے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو قال فاخذني فغطني ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على یار بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملو حتى ذهب عنه الرو فقال لختيبة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت ختيبة صلى والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تستغفر الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرأ الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به ختيجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزاء ابن عم ختيجة وكان أمر أن تنفر في, في الجاهلية تو اس نے مجھے پکڑا اور چھ بار دبایا یعنی تیسری بار دبایا پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے ان آدمی کو خون کی سے اور پڑھیے اپنے رب کے نام رب سے سب سے بڑا کریم ہے یعنی قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل ہوئی ایک اس میں ربی کل خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ واپس لوٹے آپ کا دل کاپ رہا تھا پر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی انا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو انہوں نے کمبل اڑا دیا یہاں تک کہ خوف دور ہو گیا حضرت خطیجہ القبرا رضی اللہ تعالی انہا کو سارا واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی خدا کی قسم ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ سلا رحمی کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں محتاجوں کے لیے کھانا کھانے کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق میں مسائل برداشت کرتے ہیں بس حضرت حقیقت القرار رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بن نوکل کے پاس لے گئی جو حضرت حقیقت القرار رضی اللہ تعالیٰ انہا چچا زار تھے وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے وکان وقان کتاب البرانی بال عبرانی اللہ وکان شیخن کبیرن کب عامیہ وہ امرا عبرانی میں کتابت کیا کرتے تھے پس جو اللہ نے چاہا وہ انجیل سے عبرانی میں لکھا کرتے وہ بوڑھے اور بینائی سے محروم تھے فقالت لہو ختیجہ تو یا ابن امی اسما من ابن عقید فقال له لہو يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له لہو هذا النموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني هذا جزاعا يا ليتني أكون تنی حضرت حقیقت میں رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اے میرے چاچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنی ورکا نے آپ سے کہا ہے بتائیے کیا تم کیا دیکھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دیکھا تھا بتلا دیا تو برکا نے آپ سے کہا یہ تو نمون ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام پر اتارا تھا اے کاش میں جوان ہوتا اے کاش میں زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط مثل ما جئت إلا إلا به وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا ولم ينشب بركة أن توفي وفترة وسطرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے کہا ہاں جب بھی کوئی شخص یہ چیز لے کر آیا جیسے آپ لائے ہیں تو اس کی اس کے ساتھ عداوت کی گئی اور اگر وہ اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کرے گا لیکن چند دنوں کے بعد ورقا کی وفات ہو گئی اور گلی کا سلسلہ رک گیا وقال ابن شہار برانی ابو سلامت ابن عبد الرحمان جابر بن عبد اللہ فکالا کی حدیث ہی بئی نہ آنا امشی اذا ری تو من السماء فرفعت بصري فاذا الملك جاءني بحراء جالس على سم كرسي بين السماء والارض

فحمي الوحي وتتبع وتتبع تبعه عبد الله بن يوسف صالح وتابعه هلال بن بال عن عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره اور ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھے ابو سلما بن عبد الرحمان نے بتلایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے وہی کا سلسلہ بند ہونا بیان کرتے ہوئے اپنی حدیث میں کہا حضور میں چلا جا رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی یعنی میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بریفل مالا کو جا بہرا جائے سنالا کرسی بے نسما اور میں اس سے ڈر گیا پس لوٹا اور کہا مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ پس اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی یا فاقر و سیاب کا فا تاہمیر و رج را ہاں جی اور یہ وہی جب آئی تو اس کے بعد یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پھر متواتر جو ہے وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کی مطابقت کی ہے اس میں کہ حضرت اب عبداللہ بن یوسف نے اور ابو صالح نے اور حلال بن رواد نے اور زہری سے جبکہ یونس اور محمد نے بوادر کہا ہے تو گرامی قدر یہ تھی وہ پوری حدیث جس کے جس کو حدیث نمبر تین جو بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ حدیث نمبر تین کی اب شرح آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر خدمت ہے یہ اس کے آپ لوگوں نے سند جو ہے وہ سماج فرمائی ہے کہ سند میں چھ راوی ہیں سب سے پہلے حضرت یا بن لوکیل اور وہ کہتے ہیں کالا اخبار ان اوکیل ان بن زبیر ان عائشہ کا ام رضی اللہ عنہ انہا قالت یہ چھ راوی اس حدیث میں موجود ہیں اور پہلے راوی ہیں حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قریشی ہے اور مصری ہے اور امام نے ان کے دادا کی طرف جو ہے انہیں منسوب کیا ہے یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو دادا کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے اور آپ ایک سو پچپن ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور دو سو اکتیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے کو گرانی قدر آن مصر کے بہت بڑے محدث اور حافظ تھے اور موتا امام مالک کے راوی ہیں اور دوسرے جو راوی ہیں ان کا نام ہے لیس بن سعد بن عبد الرحمان فہمی اور عام مصر کے بہت بڑے عالم ہیں اور قاہرہ سے تقریباً تین میل جو ہے دور آپ سن ترانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو پچہتر ہجری میں مائے شبان میں آپ فوت ہوئے ہیں اور آپ کی قبر جو ہے مصر میں ہے ہر عام اور خاص جو ہے آپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور آپ بہت بڑے ایمان ہیں آپ کی بزرگی اور ضبط حدیث پر امت کا اتفاق ہے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے پیروکار تھے اور یعنی یہ حکیم مذہب تھے اور آپ صحافتہ میں آپ کے نام کا کوئی دوسرا راوی نہیں ہے آپ اکیلے راوی صحافہ میں لیس بن سعد بن عبد الرحمان کے نام سے اور جب صرف ضروری نہیں کہ پورا نام لیں جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند میں پورا نام نہیں بیان کیا بلکہ صرف اتنا کہا ہے کہ حد سما الس بس بن سعد جو ہے ان کا اتنا نام بتلانا کافی ہے اتنے معروف یہ بزرگ ہیں اتنے معروف بزرگ ہیں کہ پورا نام لینا کوئی ضروری نہیں اور اس نام کا کوئی دوسرا راوی جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے اور اس کے تیسرے راوی جو ہیں ابو خالد وہ قید ہیں اور ان کا سن اکتالیس ہجری میں مصر میں آپ کی فوج انتقال ہوا ہے اور ان کے سوا سہا میں سہای تو قیل نام کا کوئی اور شخص نہیں ہے چوتھے راوی جو ہے امام ابو بکر محمد بن عبداللہ جو ہیں اور آپ مدنی ہیں اور شام میں مقیم رہے ہیں آپ چھٹے طبقے کے تابعی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو طبقات کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ یہ بتلایا جائے گا کہ یہ طبقات حدیث میں ان کا کیا درجہ ہوتا ہے اور یہ کیوں بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طبقے کا ہے لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد کیونکہ ہر بار کے ختم ہونے ہونے پر یہ اصطلاحات حدیث پر ایک دو درس ہوا کریں گے اور پھر نئے سرے سے دوسرا باپ جو ہے وہ شروع کیا کرے گا ان شاء اللہ اس پر جو ہے تفصیل سے گفتگو ہوتی رہے گی تو آپ حضرت عبداللہ آپ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے اور ان سے روایت بھی لی ہے آپ کی وفات بہتر سال کی عمر میں ایک سو چوبیس ہجری میں کو شام میں ہوئی ہے آپ نے وسیعت کی تھی کہ انہیں ان کے گاؤں یعنی ساد دبا کے راستے میں دفن کیا جائے اور اس کے پانچویں راوی جو ہیں وہ عروا بن زبیر ہیں عروا بن زبیر جو ہیں ان کے ان کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عروا بن زبیر ایک مشہور صحابی ہیں اور جن کے بارے میں جن کے بارے میں تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں بیان کرنے کی بلکہ کل جو ہے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ آپ ماشاء اللہ آپ کی قدر و منزل جو ہے منزلت جو ہے وہ کوئی پسیدہ چیز نہیں ہے اور آپ کا تعلق جو ہے آپ دیکھ لیں ہشام بن عروا جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حضرت عروا رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس کے بعد جو ہے حضرت عروا رضی اللہ تعالی عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چھٹے جو ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہے اور جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جن کے بارے میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انہوں نے سماپ نہ کی ہو اور اس طرح یہ حدیث جو ہے مراخیل صحابہ میں لکھی جاتی ہے کیونکہ امر میں منی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کو نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یعنی یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیونکہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا تو مومنین کا کلام اول مایوب دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام شریف کی حقائق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا فرمایا ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرمان رسول ہے تو اس کے ہوتے ہوئے یہ ہے کہ جو یہ اس کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ مراثیل صحابہ میں سے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا ہے تو لہذا یہ حدیث مرسل نہیں ہے وہی رو الصالحہ یعنی وحی کے اقسام سے اچھے خواب ہیں اور اچھے خواب کی صحت وہی جیسے جن کے جن میں جن میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا تو گرانی قدر کا بھی میں عرض کر رہا تھا وہی کے بارے میں اور وہی کی میں نے خوب جو ہے روبی معنی بھی بیان کیے تھے اور روبری معنی جو ہے وہ مختلف طریقے سے میں نے بیان کیے تھے یعنی ایک مانا ہے اشارہ کرنا اور دوسرا ہے لکھنا پیغام دینا دل میں ڈالنا خفیہ بات کرنا اور لسان العرب میں اسی طرح بیان کیا ہے امام ابو اسحاق امام لغت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ اصل لغت کلحا آلام فی اخفائے اور بہی کا اصل مفہوم ان تمام معنوں میں چھپا کر اطلاع دینے کی ہے اور قرآن کریم میں بھی وہ چھ مان چھ کے چھ معنی جو ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہیں اور چھ کی چھ آتے جو ہے ان کی دلیلیں جو ہے میں نے قرآن کریم سے کل پیش کر دی تھی پہلی دلیل یہ تھی ووہا ربو نقلی بے ان ربا کا اوہا رہا دوسری دلیل ہے اور تیسری وائز ہے تو نانا منوبی و رسولی اور چوتھی دلیل میں یہ تھا بھاؤ ہے انعلاؤ میں موسا انا اور آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام یہ دونوں آتے بھائی کے الفاظ الحام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور بئی فطرتی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی دل میں بات ڈالنے کے آگے یو ہی باد الہباد غرورا و ان شیاتین یو ہوں الا اور یہ تمام کے آیتیں جو ہیں یہ بئی کی مختلف اقسام جو میں نے وہ چھ علماء لغت نے لکھی ہیں اور ان کے لیے یہ چھ آیتیں موجود ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے وہی اور الہام میں کیا فرق ہے اور لغت کے لحاظ سے وہی اور الہام میں کچھ فرق نہیں ہے لیکن وہی کا اطلاق کتابت اشارات الہام خفیہ کلام اشارہ تیز یعنی تیزی سے اشارہ کرنا اور دل میں بات ڈال دینا سبھی پر آتا ہے لیکن میں وہی نبوت کے مطابق ہے الہام یا اشارہ یا القاع جو نبی کو ہوتا ہے اس کو وہی کہتے ہیں جو الہام یا اشارہ غیر نبی کو ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں فرق صرف اتنا سا ہے اور بئی اور ریحان کے متعلق جو ہے خصوصیت کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے اس میں پائی جاتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہی کے لیے فرشتے کی وساقت نہ شرم ضروری ہے نہ لغتن ضروری ہے اور ربی کو وہ وہی کہتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام یہ وہی ہے لیکن یہاں جو ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ فرشتہ بھی سمجھ سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نئی ایسی ہوتی ہے کہ جن کا فرشتے سے بھی تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا جب دیکھا تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم فرما دیا اور اس سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماع کو قبول فرمانا جو ہے اور حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کے ساتھ پہلے جو کلام ہے اور اس کو یہ بغیر فرشتے کے بری جو ہے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اور دوسرا یہ ہے اصطلاح اس طرح میں وہی کا جو مفہوم ہے اب وہ اب منفتح ہو چکا ہے قیامت تک ایسی وہی کوئی نہیں پا سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نبوت اور رسالت آپ پر ختم ہو چکی ہے اس لیے وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے تیسری بات یہ ہے الہام اب بھی جاری ہے اور یہ کرام اور سلحائے امت کو ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور کبھی غیر سے آواز آتی ہے کبھی ملکوتی اثرار اس پر منتشب ہوتے ہیں اور غیر کے امور ان کو سپاہی باطن کی وجہ سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں مگر حجت نہیں ہوتے کے رسول سے جو حکم بھی ثابت ہو وہ لازم قبول ہوتا ہے ہر حال میں اس کو ماننا ہوتا ہے اس کا اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس کو اس پر عمل کرنا جو ہے لازم ہے اور اس کے برعکس الحام اولیاء جو ہے ہر گرد ہر گرد کسی حکم اور امر و نہیں کے صادر کرنے کا یا ناقد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے لیے حجت اور مسند ہے اور حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی انبیاء میں احکام اور امر و نہیں ہوتے ہیں اور وہی الحام اور یا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتے جو بلی اس کا دعویٰ کرے اس کی گردن مار دینی چاہیے یعنی یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وہ احکام نادر ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر ہوتے ہیں کیونکہ در پردہ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پھر الحام اور یا میں عصمت بھی ضروری نہیں ممکن ہے اس میں شیطان کا دخل ہو اس لیے الحام کی دو قسمیں ہوگی ایک رحمانی اور ایک شیطانی جو الحام کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو وہ رحمانی ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ شیطانی ہے اگر پھر اگر الحام واقعات میں رحمانی بھی ہو تو بھی دین میں حجت نہیں بن سکتا نہ اس کو ماننا ضروری ہے نہ یہاں کی بنیاد پر کسی عقیدے یا کسی کسی امر اور نہیں کا نفاذ ثابت ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب غیر نبی کے الہام شریعت میں حجت اور صنعت نہیں پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے جو علم غور و فکر نظر استدلال کے بغیر ترک مذکورہ سے حاصل ہو اس کو الہام کہتے ہیں اب اگر اس کا دل الہام رب رب ربانی کا مقصد بنتا ہے اثرار ملکوتی یا اس پر منکشب ہوتے ہیں تو یہ بات اس کے دل کی صفائی اور مقرر بارگاہ الہی ہونے کی دلیل ہے ٹھیک ہے یہ بات جو ہے مقرب بارگاہ الہی ہونے کی دلیل بنتی ہے اور اس الہام سے ملہم یعنی اپنی منزل کو طے کرتا ہے اور معرفت الہی میں زیادتی پاتا ہے لہذا اس الہام سے جس پر یہ الہام ہو اس کی ذات کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے بعض اوقات دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جیسا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے الہام کو اللہ کی رحمت اقرار دیا ہے انہوں نے اس بات میں جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی وہ الہام الفاظ ربانی کے جھونکے ہیں جو قلم کی آنکھوں سے حجابات کو دور کرتے ہیں اور پھر حقائق کے علوم میں آئینہ لوہے محفوظ سے آئینہ قلب عرب پر کر ہوتے ہیں اور ملاکوتی اسرار کے ادراک کرنے کی راہ سعادت کھلتی ہیں آہیا میں یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ فرمان ہے اور حضور علیہ سلاط وسلام کے ساتھ وہی کا آغاز حضور علیہ سلاط وسلام کے ساتھ جو وہی کا آغاز ہوا ہے وہ صادقہ یعنی سچے خوابوں سے ہوا ہے ام المومنین میں نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے پر فرماتی ہیں آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے لا یا جات صبح یہ جو حدیث میں نے پیچھے پڑھی ہے اس کے الفاظ ہیں تو وہ صبح کی روشنی میں کی طرح ظاہر ہوتا تھا گویا کی ابتدائے بھائی یہ تھی کہ خواب میں آپ پر اثرار منتشب ہونے شروع ہوئے تو جو کچھ حضور علیہ سلاط و سلام مشاہدہ فرماتے باہر نہیں وہی پیش آتا تھا اور اب دیکھ لیں کہ حضور علیہ سلاط والسلام میرے آقا علیہ السلام نے دار ہرا میں مجاہدہ شروع کر دیا جو مکت المکرمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر موجود ہے اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو غار ہرا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہر مسلمان جا کے وہاں حضور علیہ سلاط والسلام میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس غار میں اپنی زندگی کا بہتر حصہ گزارا ہے وہی عبادت کی ہے وہی ریاضت کی ہے وہاں مراقبے آپ بے فرمائے ہیں اور وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں قیام فرماتے تھے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہ ختم ہو جاتا پھر گھر واپس تشریف لاتے پھر واپس جا کر مصروف مراقبہ ہو جاتے اور بخاری شریف کی عزیز میں ہے کہ ہے حضور علیہ سلام عبادت فرمایا کرتے تھے کیا بھی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں غور و فکر کرتے اور عبرت پذیری تھی ایک دن جب کہ آپ کے پاس معمول حسب معمول غار میں میں آپ مصروف مراقبہ تھے تو فرشتہ غیر نظر آیا فرشتے کی زبانی سب سے پہلی جو وہی غار ہرا میں ہوئی تو وہ آپ لوگوں کی خدمت میں میں عرض کر چکا ہوں حضور علیہ سلاط وسلام آپ یاد رکھیں اور ہر شخص جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ کی عمر شریف تقریباً چالیس سال تھی اور غار ہرا میں پہلی بار اقرا خلق خلق الانسان من علق اقرا او اب کلا کرم اللہ بالکرم یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد کچھ دنوں تک جو ہے یہ سلسلہ رکا رہا محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے سلسلہ سلسلہ وہی کے رک جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے سورت مدثر کی آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں آپ ہیرا سے واپس تشریف لائے ایک آواز سنائی دی آپ ادھر ادھر دیکھنا کچھ نظر نہ آیا اور اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جبریل امین وہی فرشتہ نظر آیا حضور علیہ صلاحت وسلام حضرت خطیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے فرمایا مجھے چادر اوڑا دو مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو اسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایو ہر مدثر کون فنزر و رب کا پکبر یعنی اے محبوب اٹھ اور لوگوں کو خدا سے ڈرا اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر تو تمام پرانے کریم آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک دم نازل نہیں ہوا بلکہ حسب ضرورت وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اول سب سے پہلے جو نزول ہوا شب قدر میں ہوا ہے اور شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں ایک طاق تاریخ رات ہے اور غار ہرا میں سب سے پہلے بھائی جو سورت اقرا کی پانچ پانچ آتے اتری ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے تھوڑا تھوڑا حضور علیہ السلاط والسلام کے وشال اقدس سے کچھ دن پہلے تک نازل ہوتا رہا ہے بعتبار نزول قرآن کے اور قرآن مجید کی آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے وہ تقو اللہ اس حساب سے چالیس برس کے سن سے لے کر تریسٹھ سال کے سن تک کل تیئیس برس سال برس جو ہے نزول وہی کی ہے لیکن تکمیل قرآن کی کل مدت تئی سال ہے اور قرآن کریم نے وہی کی تین قسمیں بیان کی ہے آپ اس کو بھی ذہن نشین رکھیں سب سے پہلے وہی اشارے سے بات کرنا ہے یعنی دل میں کسی معنی کا بغیر آواز اور الفاظ کے آ جانا اگر یہ وہی حالت بیداری میں ہے تو کشپ ہے اگر حالت خواب میں ہے تو رویا ہے اور دوسرا یہ ہے خدا کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا یعنی متکلم نظر نہیں آتا مگر غیر سے آواز آتی ہے اور الفاظ جو ہیں وہ سنائی دیتے ہیں اس کو الہام کہہ لیجیے گا تیسرا فرشتے کے ذریعے بات کرنا یعنی فرشتہ خدا کا پیغام لے کر سامنے آتا ہے اور اس کے منہ سے الفاظ جو ادا ہوتی ہیں جن کو سن کر نبی محفوظ کر لیتا ہے اور قرآن کریم کا نزول اسی طرح طریقے سے ہوا ہے وہی کہ یہ تینوں اقسام خود قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں اگر سے مجید نے ان تینوں قسم کی وہی کا علیحدہ علیحدہ نام نہیں رکھا اور ان اقسام کا ذکر جو ہے اللہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ماں او من ورائل حجاب او یرسل رسولا فیوحی ابیذنہی ما یشا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں وہ اللہ سے اس طرح بات کرے لیکن لیکن وہی کے ذریعے سے یا پردے کی آڑ سے یا وہ کسی فرشتے کے اور جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے بشر کو پہنچا دے یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تینوں قسم کی وہی کا ذکر فرما دیا ہے انبیاء کرام کی وہی تین قسمیں ہیں اول کلام خدا جو ہے اور کلام قدیم کا سننا جیسے نبز قرآن موسا علیہ السلام نے سنا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور صحیح آثار کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ وہی رسالت یعنی فرشتے کی وساطت سے کلام کرنا اور تیسرا جو ہے جس کو حضور علیہ سلاط السلام نے یوں بیان کیا ان روح القدس قدس نفسا پی روحی اور روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا اب وہی کی اور بھی قسمیں ہیں آپ سماج پر لیجیے گا کہ وہی کی سات صورتیں ہیں امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہی کی سات صورتیں بیان کی ہیں اور سب کی سب احادیث سے جو ہے وہ لی جاتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رویہ صادقہ سب سے خاص دوسرا وہ جو پچھلی حدیث میں ہے پچھلی میں جرس والی جرس والی روایت میں جرس کا ذکر ہے گریال کی طرح آواز کا آنا تیسرا القلب کر یعنی دل میں پھونکنا یا دل میں ڈال دینا کسی چیز کا چوتھا یہ ہے کہ فرشتے کا کسی شکل میں متشکل ہو کر آنا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ریل امین حضرت دہر یا سے صحابی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے اور پانچواں یہ ہے کہ فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نمودار ہونا اور چھٹی بات یہ ہے چھٹا اس کا صورت اس کی یہ ہے کہ وہ طریقے مکالمہ جو حضور علیہ سلاط و سلام کو شب معراج میں پیش آیا اور اس شب اللہ نے آپ پر وہی فرمائی بلا واسطہ اور وہ مکالمہ جو ہے جیسے ترمنی شریف کی حدیث میں ہے حضور علیہ السلاط والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اطانی ربی کی آسان بہترین صورت میں تجلی فرمائی اور کہا ہم لائے اعلیٰ کے فرشتے کسی بات میں جھگڑا کرتے ہیں حضور علیہ سلاط والسلام کی یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال مکہ المکرمہ میں مقیم رہے آپ کو سات برس متواتر غیر سے آوازیں آتی رہی آپ روشنی دیکھتے رہے لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی آٹھ سال آپ پر وہی نازل ہوئی ہے جیسا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں آدمی اس کے لیے ہے کہ وہی جو ہے اسرافیل اور جیسا کہ مسرد امام احمد بن حنبل میں صحیح حدیث ہے حضرت شوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس سال کی ہوئی اس وقت وہی نازل ہونا شروع ہوئی ابتدا میں تین سال تک حضرت اسرافیل حضرت جبریل امین قرآن کے وہی لاتے تھے اور دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں حضور علیہ سلاط وسلام کا وشال جو ہے تریسٹھ برس کی عمر میں ہوا ہے یعنی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ اپنی شرح بخاری میں جلد پہلی میں یوں روایت اس کو روایت کرتے ہیں اور اس روایت کی روح سے نزول قرآن کی کل مدت جو ہے وہ بیس برس ہوتی ہے ہاں جی تو یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے تو گرامی قدر یہ بل کی صورتیں میں نے عرض کر دی ہے اب جو ہے آپ دیکھ لیں اور بہت سی باتیں میں نے عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ عزیز و ہی تعالی اپنے اپنی باری پر یہ تمام چیزیں عرض کروں گا اب بل کی دو صورتیں ہیں ایک وہی متعلق ہے اور ایک غیر متعلق ہے اور احادیث میں طریقہ وحی کی متعدد صورتیں بیان ہوئی ہیں مثلا حضور علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا ان روح قدس ناپاسا کی روحی روح القدس نے میرے دل میں پھونکا کہیں یہ سیوا مجبور بھی آیا ہے نوبے کا میرے دل میں پھونکا گیا بہت ہی حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ان میں ایسی وہی بھی ہے جو قرآن کے اجزا نہیں ہے اس لیے نے وہی کی دو صورتیں لکھی ہیں یعنی وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی